ایک نشانی یہ پڑھی ہے جو ولی جڑا ہوں دے قلم جڑا ہوں دے نا انتہائی در پوک ہوں اگر ان کو گدر دے چوہا آپ جو بالکل چی اتنا ڈر ہوں دے ان کو موت دا موت دا کہ نماز جو پڑھے تو کلاشن کو پہنے کو آدھے تو نماز نہ پڑھو تو ساں اتحادت برو میں نماز پڑھو مطلب نماز ہیتے نہیں دوسری نشانی ہے جو ولی جڑا ہوں دے وہ دبئی رہا

کراچی ایئرپورٹ پر جب اترے تو بے حیائی بہت میں کسی میں حضرت اور پرہیز گاری اور تکوا ایک بندہ چکلے گرانے کریں بازار جناب فرمایا یار بے حیائی بہت نظر خراب

نمن خیر ہے یہ تے مرنا پڑتی کہ بتایا تے جڑا نام تے ایک اجازت کی تے پہلے تے کون ہے تے کرانا جی اس سے ہاں او سے یہ ہے جو بزرگ نام ہے یہ ہے بزرگ دے ہاتھ تے ہاتھ پا دو لتے دے لتا پا دو بیعت تا وی

چاہتا چوبی گھنٹے بولو سہاری پوری واجپئی چلے بنیاد صحیح کا تعارف کرو چیزریز اصل ہر شر فکر کا جاؤ کافر بھی یہ گل ہے مومنا مومن قرآن جیسا ہوں اپنے ارد فساد یہود واحد قوم ہے جو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑے پھرتے ہیں قرآن اور کافر واسطے ہٹلر کی بات کافی ہٹلر نے کہا دنیا میں کہیں اگر فساد نظر آئے تو سمجھنا اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہ ہاں جی۔ جو تاکہ کرس ہو وہ ڈبل کر پورن مختلف جماعت بنائیں یہودی کا ایک نظریہ ہے جین جین نظریے کے ساتھ تو پوری دنیا کو بنا چلنا پہ اور جہے ہوں نظریے سے مخالف ہیں انہیں کو مکے نہ وہ نظریہ ہے لا دینیت لا مذہبیت لا دین انگلش سے جو بات ہے سیکولر ہے

معاملات کے نال دین کا ذکر دین ہی تو بات اگر رکھنا چاہیے ہوں یہ سوچ نظریے کے تحت لانچی کے خصوص مختلف جماعت کا نیما پیار انہاں کو پیار کیتے اس کے ہم مذہب ہی ہیں ہمارا سیاست سے پتہ لگے یہ ہوں سیکولرزم کی پیداوار ہے مذہبی مذہبی غیر سیاسی ایک جب کچھ لوگ ایسے تیار کیے سیاسی غیر مذہبی کچھ تیسرا ٹولہ اختیار کیا کہ اگر یہ نہیں جدا کرنا چاہتے نا تو پھر ایک کرو کہ مذہب سیاست ہوگی لیکن سیاست فرنگی طریقے کی خالص خلافت کے نظام کی سیاست وہ ہم دوبارہ نہیں کر سکتے اس طرح پان والا ٹولہ وہ جو بندیا ہے یہ برل رہے ہیں یہ کیا مقصد واسطے تیار کی تھی یعنی کے سب آپ کسی حکومت کے خلاف اب حکومت ریبن والی جماعت کے اجتماع کے اندر جس ماشاء اللہ تمام حکومت انہوں نے کسی حکومت کی نواز گنجوری بھی اتنے نظر آؤں گے پی پی بھی اتنے نظر آئے گی اتنے عمران شیطان بھی نظر آئے گا سارے نظر کرتے ہوں تعلیم پاکستان میں اجتماع سے بھی سارے ماشاء اللہ کچھ سب سب یہ تمام خود کریں گے ریل بندوبست حکومت کریں گے

جی پاکستان بہ جی والی کیا کر لکھو غیر جوہوری سلدی دلے غیر سیاسی لکھے کھڑے ہو تصا کی نفی کر رہے ہو مندر اخبار عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے جب آپ کہیں گے فلاں حیوان نہیں ہے اس کا مطلب انسان نہیں ہے بکری کی اولا نہیں ہے کیونکہ جب جب کہتے ہیں کہ فلاں چیز جاندار نہیں ہے ری حیات نہیں ہے حیوان کہتے ہیں منتق والے حیابی جب آپ کہتے ہیں فلاں چیز حیات نہیں ہے زندگی والی نہیں ہے حیات والی نہیں ہے تو انسان ہونا تو کیا تو پہلے ٹوٹ جائے گا تو پھر انسان حیات ہے ری حیات جائے

امریکہ برطانیہ یورپی جماعت الرشید کے ہاتھوں سے پہنچتا تھا مکالم تو ہیں رہا ہے نا کجرا کا جمعیت علماء اسلام نے دو صدر سن تے وہ جناب مطلب انہاں پر گفتگو کی مکالمہ تو الصدرین دے نام چھپیا ہے ہندوستان نے چھپیا ہے کدی تو ان کا خیر عام نہیں تو دوسرے تو نے لکھیا ہے خود لکھیا ہے ایک صدر پہ آکھتا دوسرے صدر صدر نو کہ یہ بھی بات مشہور ہے کہ مولانا الیاس کوئی الیاس کاندل بھی جڑا ہے تبلیغ جماعت دا بڑے گا تو ان کی جماعت کو حاجی عبد الرشید کی وساطت سے انگریزوں کی طرف سے انگریز حکومت کی طرف سے چھ سو روپئے ماں بار یہ کئی ہاتھ ہوں ہاتھ دیکھنے میں اور ہوتے ہیں پیچھو جڑا کھڑا ہوتا ہوں وہ ہار اور ہوتا ہے مہربانی آپ ادھر یہ ہوں مذہبی غیر سیاسی دوسرا ٹولہ انہیں تیار کیا ہے سیاسی غیر مذہبی

تیسرا ایک لانتی ٹولا انہوں نے تیار کیتا ہے سر کہ بھائی مذہب کی بات نہیں کرو اگر مذہب کو رکھنا چاہتے ہو اور سیاست کو رکھنا چاہتے ہو تو سیاست فرنگی ہونی چاہیے جمہوریت وہ قاضی صاحب نورانی صاحب نیازی صاحب فلانے صاحب یہ لانتی ٹول ہے فضل شیطان ہے تا کر کے ہوں کوئی دکھ بنتے جو ہو اسلام کا بتا ہی بلا کے پہ نہ لگ پیا ہماری چمکا جی سر جڑے نا بزرگ

سب تو بڑے چنگے انگریزاں یہود نو لگتے ہیں کہ جڑے آخر مذہبی ہیں سیاست ہم اسلامی ہم کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی اسلام کی حکومت نہیں چاہتے پر ٹھیک ہے جو کچھ کر رہے ہیں سب اسلام میں اسلام کے مطابق چلتے ہیں یہ سب کو عزیز تر انہوں نے یہودیاں نے ہوئی نے تا کر کے رائے جماعت اور ساوی پاگل ہے دونوں لانتی دے

وہاں پر اجتماع ہوتا ہے کیا بیٹا ہے ریونڈ جامع فروخیا بڑا بڑا مدرسہ اس کا مفتی اتنے آیا ایک دو